وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك بن حبيره رضي الله تعالى عنه أنه قال صلوا كما رأيكموني وصلي گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جس طریقے سے نماز بہت اہم عبادت ہے اسی طریقے سے نماز کی کیفیت بھی بہت اہم ہے کیونکہ تمام عبادات توقیفی ہوتی ہیں اور توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے جن عبادتوں کا اور جس طریقے کا ثبوت ہوگا وہی عبادتیں کی جائیں گی اور اسی طریقے پر کی جائیں گی نماز بہت اہم عبادت ہے توحید کے بعد نماز اہم ترین عبادت ہے لہذا عبادت نماز بھی توقیفی ہے اور اسی طریقے سے ادا کی جائے گی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور جو صحابہ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہمارے نبی نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا اور ایسے ہی صحابی کرام رضا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حتیٰ کی وضو اور تیمم اور نماز یہ سارا طریقہ اپنے ترامزہ کو اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے موزے پر مسے کیسے ہوتا ہے اور تیمم کیسے کیا جاتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ سارا طریقہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے اور یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے لہذا نماز کی کیفیت کا جاننا بھی ہمارے لیے بےحد ضروری ہے تاکہ ہماری نماز جناب عبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ہم چند نوجوان تھے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیس دنوں تک ہم نے قیام کیا آپ تو ہم نے بڑا رحیم پایا بڑا شفیع پایا بہت مہربان اور شفقت کرنے والا پایا اور آپ ہمیں دین کی تعلیم دیتے تھے جب آپ کی اندازہ ہو گیا کہ ہم اپنے اہل عیال کا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے اور ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ہمیں چند باتوں کی تعلیم دی انہی میں سے آپ نے فرمایا سلو کمار آئے تم وسلی تم جا رہے ہو ہمارے پاس سے اور اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بال بچوں کو اہل ویال کو بتانا کہ نماز ویسی پڑھنا ہے جس طریقے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور نماز کی کیفیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں لیکن تین حدیثیں اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ایک تو مالک بن حویرس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے یہ بڑی حدیث ہے میں نے صرف اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور دوسری حدیث ابو حمید صادعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے دس صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا دس صحابہ کے سامنے اب ترمیدی الطبی نمازہ وغیرہ کے حدیث ہیں ان تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوتی تھی دس صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے انہوں نے سنایا پڑھ کر کے دکھایا اور تیسری حدیث المسی صلاح وہ صحابی جو آئے اور نماز پڑھی انہوں نے اور آ کر کے نبی سے سلام کیا آپ نے جواب دیا کہا ارج فصل رفل نقل تسلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر ہمارے نبی نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے یہ اگر اتنی اہم نہ ہوتی کیفیت اور طریقہ تو آپ اتنا زیادہ اس کا اہتمام نہ کرتے لیکن آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا صحابہ کو تعلیم دی اور جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے تو اس طریقے سے یہ تین حدیثیں ہیں جو نماز کی کیفیت کے تعلق سے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور یہ صنعت کا درجہ رکھتی ہیں انہی حدیثوں تینوں حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اکثر طریقہ ان تینوں حدیثوں کے اندر آ گیا اور جو کچھ طریقے بچ کے اور حدیثوں میں صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا تو یہ نماز آپ کے سامنے اس اسٹیج اور ممبر سے وہی طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو طریقہ محمدی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ ہمیں اپنے نبی کے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے آپ کی تباہ اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ عبد اللہ بما شرح کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اسی طریقے سے کی جائے گی جو طریقہ ہمارے نبی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے وہی طریقہ اپنایا جائے گا چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے دیگر عبادات ہوں وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو طریقہ ہمارے نبی نے امت کو دیا ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی اور شہادت کے تقاضوں میں بہت اہم ترین تقاضا ہے جو علماء نے اور محدثین نے اس تقاضے کو بیان کیا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ کی بات کی جائے گی نبی کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اللہ رب العامین دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کے مبارک سلسلے کو اسی مقصد کے لیے قائم کیا اسی مقصد کے لیے ان کو بھیجا کہ جائیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھائیں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عما خلق الجنا ولیم انسان اور جناتوں کی بات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے انسان نہیں جان سکتا تھا نہ اپنی عقل سے جان سکتا تھا نہ دنیا کے اندر پہلے انسان رہتے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے حضرت آدم جس کائنات کے پہلے نبی ہیں ان کے ذریعے سے کائنات کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو ضرورت کے تحت اور ہر قوم کے اندر اور حکومت کے اندر نبیوں رسولوں کو بھیجا وہ آ کر کے انہیں توحید کا سبق سکھاتے تھے شرک سے ڈراتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات کیسے کرنی ہے بات کا طریقہ بھی ان کو بتاتے تھے کیونکہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے اور یہ عمل ہر امت کے لیے تھا ہر امت کے نبی کا عمل اور اس کا اس نبی کا طریقہ ان کے لیے واجب اور ضروری ہوا کرتا تھا لیکن آج جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے سب کا طریقہ ختم ہو چکا ہے سب کی شریعتیں ختم ہو چکی ہیں اس لیے ہمیں نبی قبل صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اللہ کی ہر بات کرنی ہے انہی میں سے میرے بھائی نماز بھی ہے تو نماز نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا اور اسی کے مطابق ادا کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو اور آگے بڑھاؤں ایک بات یہاں بیان کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ طریقہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ طریقہ سب کے لیے ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے عورت کی نماز کا طریقہ الگ سے نہیں ہے کہ عورت کی نماز الگ ہوگی مرد کی نماز الگ ہوگی نہیں آپ کا طریقہ سب کے لیے جیسا ہے آپ سب کے نبی ہیں سب آپ کی امتی ہیں لہذا آپ کے طریقہ سب کے لیے ہے سلو کمار آ تم وسلی یہ آپ نے سب کو مخاطب کر کے پہنا بتایا ساری امت کو مخاطب کر کے بتایا آپ کی امت میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں آپ سب کے نبی ہیں سب کے پیشہ اور سب کے امام اور سب کے رہبر ہیں لہذا یہ آپ کا طریقہ سب کے لیے ایسا نہیں کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے جیسا کہ ہمارے ملکوں میں لوگوں نے تقسیم کر دیا کہ عورت الگ طریقے سجدہ کرتی ہے عورت الگ طریقے سے رکو کرتی ہے عورت الگ طریقے سے نیت باندھتی ہے عورت الگ طریقے سے بیٹھتی ہے مرد کا طریقہ الگ بیان کر دیا گیا عورت کا طریقہ الگ بیان کر دیا ایسا نہیں ہے آپ کا عمل سب کے لیے ہے آپ نے حضرت مالک بن حریث کو بھیجا ان کے گھر واپس کیا جب بیس دن قیام کرنے کے بعد کہا اپنے گھر واپس جا رہے اپنے اہل ویال کو ہی طریقہ سکھانا جو طریقہ تم نے مجھ سے سیکھا نماز پڑھنے کا جاؤ اپنے اہل عیال کو بتاؤ اہل و عالمی بچے بھی ہیں عورت بھی ہیں سب شامل ہیں لہذا آپ کا طریقہ سب کے لیے ہے اس میں عورت کا طریقہ الگ سے نہیں ہے اسلام کے اندر جو عبادات ہیں اور عبادات کی جو کیفیتیں ہیں ان کیفیتوں کے اندر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جیسے مرد حج کرتا عورت بھی ویسے حج کرے گی کیا عورت کے طواف کرنے کا طریقہ مرد کے طواف کرنے کے طریقے سے الگ ہوتا ہے یا اس کے صحیح کرنے کا طریقہ الگ ہوتا نہیں طریقہ وہی ہے ایسے انسان روزہ رکھتا ہے جو جن چیزوں سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیں چیزوں سے عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کے دوران جو مردوں کے لیے مصنون ہے وہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی مصنون ہیں اس لیے طریقے اور کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا اسلام نے جو مخاطب کیا ہے مردوں کو مخاطب کیا مردوں کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں اس لیے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورت کو اللہ رب العامی نے مرد کی بائیں پچھلی سے پیدا کیا اس لیے جہاں مردوں کے لیے حکم ہے اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں اللہ یہ کہ اگر کوئی مخصوص مسئلہ ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ عورتوں کے لیے الگ ہوگا ورنہ جو عام کیفیت ہے طریقہ ہے اس میں مرد اور عورت سب شامل ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے طریقہ نہیں بیان کیا جاتا ہے اسے اللہ رب العالمین نے مریم کے بارے میں کیا فرمایا وکانت من القانتین یہ کیا تھی قانتین میں سے تھی قانتین مردوں کے لیے مرد یہ جمع کیسے گا ہے مرد جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے اسے علماء اور طلبہ جانتے اس کو تو قانتین کہا اللہ قاتین قانتین میں سے تھی قنوت اور اللہ ابراہین کی طرف رجوع کرنے والے میں سے تھی وہ یہ نہیں کہ وہ کانت میں القانتات وہ کانت میں القانتین کہا اور اللہ کے سلقدی سے الصاء شقائق الرجال جو عورتیں ہیں وہ کیا ہیں مردوں کے برابر ہیں لہذا جو احکام ہیں وہ جو احکام ہیں وہ مردوں کے لیے سارے احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں ان کی کیفیت اور طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے چند مسائل کے اندر فرق ہوتا جو عورتوں کے چونکہ صرف نازک ہے نازک ہے عورت پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے عورت کے لیے اور عورتوں کو مہینے کے اندر ناپاکی ہوتی جس کو حیض کھا جاتا اور عورت کے یعنی ولادت کے بعد بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا اس کو نفاذ کہا جاتا یہ چند مسائل کی بنیاد پر ان کے لیے کچھ مسائل کے اندر الگ حکم رکھا گیا لیکن کیفیت اور طریقہ نماز کا سب کا ایک ہی ہوتا ہے اللہ اکبر سے نماز مرد کی بھی شروع ہوتی ہے عورت کی بھی شروع ہوگی السلام علیکم پر مرد کی نماز ختم ہوتی ہے عورت پر بھی نماز ختم ہوئی اسی پر ہوگی جو مرد پڑھتا عورت بھی وہی پڑھے گی رکو میں سجدے میں قرات میں قیام کے اندر تشود میں جو ساری دعائیں مرد پڑھتا ہے ساری دعائیں عورتیں بھی پڑھیں گی کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے البتہ چند مسائل کے اندر فرق ہے عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد کے مقابلے میں عورت پر اذان نہیں ہے قامت نہیں ہے عورت کی پچھلی صفحے بہتر ہوتی ہیں مرد کی اگلی صفحے بہتر ہوتی ہیں یہ جو سب باتیں ہیں ان باتوں کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے یہ یہ تو مسائل ہیں ان مسائل کے اندر فرق ہے البتہ کیفیت و طریقہ جو مرد کا ہے اور کیفیت عورتوں کا بھی ہے دونوں کی کیفیتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ طریقہ جو ہم بیان کریں گے طریقہ محمدی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ آپ کو سب کو شامل ہے آپ نے سب کو حکم دیا ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی نماز پڑھو جیسے میں نے حج کیا ویسے حج کرنے کا طریقہ سیکھو جیسے جو ہے میں نے وضو کیا ویسے وضو کرو مرد اور عورت کی وضو کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد وضو کرتا ہے ویسے عورت بھی وضو کرتی ہے جیسے مرد روزہ رکھتا ہے عورت بھی اسی روزہ رکھتی ہے تمام مسائل کے اندر تمام کیفیتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ہاں چند مسائل ہیں نماز کے یا اس طریقے سے اور چیزوں کے اندر جو عورتوں کے اجزاش کے کے ساتھ خاص ہیں اور ان کی جو نزاکت ہے اس کے لحاظ کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے کچھ مسائل الگ بیان کیے لیکن کیفیتیں اور جو طریقہ ہوتا ہے طریقے اور کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا لہٰذا یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ طریقہ سب کے لیے ہے نماز کے اندر بلکہ ہر بات کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے ہماری ساری باتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھیں تو آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں عمال غرو اللہ علیہ مخلص اللہ الدین حنفا اللہ رب العامن اسی بات کا لوگوں کو حکم دیا کہ خالص یکسوئی ہو کر کے خالص اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر کے خالص اللہ کے لیے مخلصین اخلاص کے ساتھ ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت و نمود ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ وضو کریں روزہ رکھے زکوٰۃ دے کوئی بھی عبادت کرے قربانی ہو کوئی بھی عبادت ہو عقیقہ ہو علیمہ ہو جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کے اندر انسان کو مخلص ہونا چاہیے وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر ریاکاری ہوگی اور ریا اور شہرت و نمود مقصد ہوگا تو اس عبادت کو اللہ حربان ذرہ برابر قبول نہیں کرے گا ان نمال و بنیاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان کی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق انسان کو اجر ملے گا اور اخلاص کے ساتھ انسان کو اللہ رب العالمین کی بات کرنے کا حکم دیا گیا بڑی مشہور حدیث ہے سی بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے سن فرمایا کہ تین لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی آگ کو روشن کیا جائے گا انہیں میں سے ایک عالم و قاری ہوگا ایک مجاہد ہوگا اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ نے مال دیا مالدار شخص ہوگا ان تینوں نے بہت زیادہ دنیا کے لحاظ سے خیر کا کام کیا بھلائی کا کام کیا دعوت و تبلیغ کیا قرآن کی تلاوت کی لوگوں کو قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دی حافظ نے اور قاری نے اور عالم دین نے اور مجاہد نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مالدار نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن نیتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تم کو فلاں فلاح نعمت تم نے کیا کیا وہ کہے گا کہ ہم نے یہ کیا میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی نشر و شاعت کی اور تیری راہ میں خرچ کیا مال کو تیری راہ میں جہاد کیا اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو تم نے ریا کاری کے لیے کیا دکھانے کے لیے کیا اللہ کی رضا تمہارا مقصد نہیں تھی اللہ تعالیٰ حکم دے گئے پیشانی اور چہرے کے بل گھسٹتے ہوئے ان تینوں کو جہنم کے داخل کر دیا جائے گا لہٰذا اخراج ضروری ہے ہر عبادت کے لیے انسان مخلص اللہ کے لیے عمل کرے ورنہ محنت برباد ہو جائے گی آپ تو سمجھیں گے کہ ہمارے ہمارے دفتر میں بہت سارے اعمال ہیں بہت ساری عبادتیں ہمارے دفتر میں جو دفتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہو رہا ہے لیکن قیامت کے دن حاضر ہوں گے اس امن اعمال کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے ذرات کی شکل مڑا دے گا تو اس میں ریاکاری ہوگی اس دن آپ کے ہمارے دلوں کے اندر جو نیتیں ہیں جو ارادے سب کھل جائیں گے سب کھل جائیں گے کوئی چیز رات نہیں رہ جائے گی آخرت کے اندر قیامت کے دن آپ نے جو جو گناہ کیا ہوگا ہم نے کیا ہوگا سب اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے سامنے حاضر ہو جائے گا کوئی چیز وہاں پر مخفی نہیں رہے گی دنیا کے اندر مخفی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال رکھا ہے قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا دن ہوگا تو کوئی پردہ نہیں ڈالا جائے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا ہم نے عمل کیوں کیا کس لیے کیا کیا مقصد تھا سب کچھ واضح ہو جائے گا کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر پوچھے دہ نہیں رہ جائے گی سب واضح ہو جائے گا قیامت کے دن اس لیے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے ہم سمجھے کہ ہمارے دفتر میں نیک امال ہیں محنت بھی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تکلیف اٹھا رہے ہیں بھوکے رہ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں عمرہ اور حج کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں مال بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن آئے اور ہمارے دفتر در زیرو اور صفر رہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا اللہ کے لیے دنیا والوں کے لیے کیا تھا دنیا والوں نے تمہاری تعریف کر دی تمہیں عالم کہا قاری کہا تمہیں مالدار کہا مجاہد کہا تمہارا لقب مل گیا حاجی نمازی کہا گیا تمہیں دنیا کے اندر تمہیں اس کا فائدہ مل گیا قیامت کے دن تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا لہذا بہت بنیادی چیز ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا ہو ہم خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں ریاکاری مقصد نہ ہو جو کاری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر شہرت دے دیتا ہے اور جو اللہ کے لیے چاہتا ہے اللہ رب اس کے اجر کو اس کے عمل کو محفوظ رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی اسے قبولیت ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے سنیح کے عمل پر اللہ البراہین بے انتہا اجر اور ثواب اور اس سے نوازتا ہے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو اردو کرے اللہ کے لیے کرے نماز پڑھے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھے اور اس کے بعد قیام کرے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے کھڑے ہو کر کے نماز یہ رکر ہے نماز کا یہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کچھ مرد حضرات ایسے ہیں تھوڑی سی تکلیف آ گئی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ورزش کریں گے واکنگ کریں گے دو دو گھنٹہ ہر طرح کی ورزش کریں گے لیکن جب نماز پڑھنا ہوتا کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں دو دو گھنٹہ واکنگ کریں گے ورزش کریں گے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن رکو کرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہے سدا کرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ نماز بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے پڑھی نہ سکتے ہوں آپ کھڑے ہوں گے آپ گر جائیں گے یہ صورت حال کا حال اگر ہے یا اس طریقے سے اگر آپ سجدہ کرتے تو آپ سجدہ نہیں کر پائیں گے بیٹھ کر کے اتنی زیادہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو پائے گا جان کا مسئلہ ہے آپ کے لیے تب انسان پڑھتا ہے نماز بیٹھ کر کے ایسا نہیں کہ تھوڑی تکلیف آ گئی تھوڑا سا کچھ جو ہے درد ہو گیا تو انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں ایسا میرے بھائی اس کے اندر بڑی کوتاہی ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں کے اندر کی جاتی ہے اس کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے بھی بلکہ بعض عورتیں تو یہ سمجھتی کہ عورتوں کے لیے چونکہ پردے کا حکم ہے اس لیے پردہ عورت میں بیٹھ کر کے پڑھنا لہٰذا عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں اکثر عورتوں کا نہیں ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھتی خاص طور سے پچاس سال کی ہوگی پینتالیس سال کی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی غلط طریقہ یہ قیام ضروری ہے نماز کا رکن ہے اگر انسان قیام پر قادر ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا نماز ہوگی نہیں اسے نماز ہی نہیں پڑھائے یہ رکن ہے جیسے بغیر رکن اور پلر کے چھت نہیں قائم ہوتی عمارت نہیں کھڑی ہوتی بغیر پلرس پہ ایسے ہی بغیر قیام کے انسان کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ قیام پر قادر اور بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا فرض نماز اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں اگر مشروم یا نفل نماز ہے اس کی نماز ہو جائے گی بیٹھ کر پڑھتا وہ لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا یہاں بھی ہمارے بہت سارے بھائی لوگ نوجوان اٹھے ہیں نفل اور سنتوں کو بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں میرے بھائی میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز ہوگی آپ کی لیکن آپ کو آدھا اجر ملے گا اللہ کسول صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین رضی اللہ علیہ ان کو بواسیر کی بیماری تھی کہا قائمن کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو فعلم تصد فقائدن اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے قدرت نہیں ہے تب بیٹھ کر کے نماز پڑھنا اگر بیٹھ کر کے نماز بھی پڑھنے کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے فعلا جمبن تو پہلو کے بل نماز پڑھنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ فرد نماز کے لیے واجب اور ضروری ہے لیکن اگر انسان نفل پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے آدمی کو آدھا عزم ملے گا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ فرمایا جو انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے تو اس کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا عجر ملے گا یہ نفل نماز کے بارے میں ہے ہمارے بھی نے آخری وقت میں فرد نماز بھی بیٹھ کر کے پڑھی اور آپ نے بیٹھ کر کے نفل وغیرہ بھی آپ نے پڑھی تحجد بھی بیٹھ کر کے آپ نے پڑھی لیکن آخری وقت میں جب آپ بیمار ہو گئے اس سے پہلے آپ نے کبھی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھا آپ نماز پڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر آپ قادر نے بیٹھ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے طاقت دی اللہ رب العالمین آپ کو کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی یہ تو اللہ رب العالمین کی کی جو نعمت ہے اس نعمت کا ایک طرح سے میں انکار تو نہیں کہہ سکتا البتہ اس نعمت کے طرح توہین ہوتی ہے یہ کہ اللہ رب العالمین انسان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق دی تندرست اٹھا کٹا ہے کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں لیکن وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے نفل نماز ہو جائے گی اس کے لیے اس کو آدھا جل ملے گا ہم آدھا جل کیوں ہیں بھائی ہر انسان کو پورا عجم چاہیے ہر انسان پورا چاہتا ہے تو اس لیے نفل نماز بھی جو لوگ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں وہ وہ سمجھ لیں ان کو آدھا عزر ملتا ہے پوری نماز کا ان کو پورا ثواب نہیں ملتا ہے اگر آپ کے پاس عذر ہے تو آپ کو پورا ثواب ملے گا آپ فرض نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے پڑھیں گے آپ کو پورا ثواب ملے گا آپ بیٹھ کر کے نہیں آپ پہلو کے بر پڑھیں گے آپ کو پورا ثواب ملے گا کیونکہ آپ کے پاس عذر ہے آپ کے پاس عذر ہے جو مقبول ہے اللہ کی نظر میں لیکن اگر عذر نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ یوں ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز تو نہیں ہوگی البتہ نفل نماز ہو جائے گی لیکن آدمی کو آدھا اجر اور آدھا سوا ملے گا لہذا اس پر انسان کو ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی نیت ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر جائز نہیں بدعت ہے یہ اور بدعت حرام ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی زبان سے نیت ادا کرنا غلط ہے شریعت کے اندر ہمارے نبی نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں کی نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے دل کے اندر وہ عبادت آ جاتی ہے عمل آ جاتا ہے آپ کو اردو کرنا پہلے آپ کے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم نے اردو کرنا تب انسان اردو کرتا ہے آپ کو نماز پڑھنا آپ پہلے دل کے اندر آپ کیا آتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا تب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے انسان کے دل کے اندر چیز پہلے آتی ہے اور اعضا اور جوارے سے انسان بعد میں کرتا ہے اسے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے نیت زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے نیت دل کا عمل ہے یہ دل سے ہوگا زبان سے نہیں ہوگا جو دل کا عمل انسان دل سے کرتا زبان سے نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے محبت مومن سے نبی سے محبت دین سے محبت خوشو اور خدو یہ ساری چیزیں دل سے متعلق ہیں آپ خوشو اور خدو کو زبان سے نہیں بیان کر سکتے لہذا جو دل کا عمل انسان دل سے کرتا ہے زبان سے نہیں کر سکتا اس کو جو زبان کا عمل ہے انسان زبان سے کرے گا وہ دل سے نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا اس دین کے اندر کچھ چیزیں دل سے کی جاتی ہیں ایمان کا تمام دار و مدار انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے محبت خوف خشیت خوش اور خدو ان تمام چیزوں کا دار و مدار انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ظاہری بدن سے کرتا ہے ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے رکو کرتا جھکتا ہے سجدہ کرتا ہے پیشانی زمین پر جھکاتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اور نماز کے اندر انسان زبان سے پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے رکو کے دعا کرتا ہے سجدے میں دعا کرتا ہے زبان کا عمل ہے آپ اس کو زبان سے کریں گے دل میں سوچ لینے سے نہیں ہوگا صبح شام کی دعائیں ہیں قرآن کی تلاوت ہے آپ اسے زبان سے کریں گے اگر آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی نیت بھی آپ نے کر لیا دل میں اور نہیں کیا آپ نے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو زبان سے پڑھنا پڑے گا زبان سے پڑھنا پڑے گا آپ کو آپ کو زبان آپ مالی عبادت ہے مال جب تک آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے آپ سوچ رہے کہ ہم نے مال دے دیا نہیں ادا ہوگا آپ کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا تو زبان سے نیت کرنا یہ غلط چیز ہے میرے بھائی آپ بہت سارے ہم عبادت کرتے ہیں انسان زبان سے نیت نہیں ادا کرتا آپ قرآن پڑھتے ہو تو کیا قرآن پڑھنے سے پہلے زبان سے کوئی کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں قرآن پڑھنے کی فلاں صورت اللہ کے واسطے فلاں چیز نہیں کوئی کہتا یا آپ زکات دیتے ہو کیا کہتے ہو زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں زکات دوں گا فلاں اتنا مال فلاں آدمی کو اللہ کے واسطے کوئی زبان سے نہیں کہتا ہے یا اس طریقے کہ صبح شام کے انسان دعائیں پڑھتا ہے انسان زبان سے نہیں کہتا کہ میں نیت کرتا ہوں زبان آج دعا پڑھنے کی صبح شام کے اللہ تعالیٰ کے واسطے تو نماز کی نیتیں کیوں کی جاتی ہے زبان سے روزے کی نیت کیوں کی جاتی ہے زبان سے ہمارے ہاں نمازوں کی نیتیں کی جاتی ہیں جمعہ کی نیت عیدین کی نیت بقرعید کی نیت جنازے کی نیت باقاعدہ سکھایا جاتا ہے خطبے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے کہ ایسی نماز ایسی نیت کرنا ہے حالانکہ نیت میرے بھائی دل کے ارادے کا نام زبان سے ادا کرنا بالکل غلط ہے یہ بدعت اور نے قرار دیا ہے ہمارے نبی نے کبھی نہیں نیت کر اللہ کے سمقدیش ہے کہ آپ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے السلام علیکم پر نماز ختم کرتے تھے آپ نے کبھی زبان سے نیت ادا نہیں کیا ہے اور ہمارے یہاں نیتیں اردو کے اندر کی جاتی ہے اپنی زبانوں کے اندر کی جاتی ہے ہمارے بھی نیت کیا ہوگا تو عربی زبان میں کیا ہوگا کسی حدیث کتاب کے اندر ہے کہ آپ نے نیت کیا پہلے کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں آتا ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے آگاہ ہے ہمارے اور آپ کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں جانتا سب کچھ جانتا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اور جو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی جمعہ دو ہی رکعت ہے اگر چار رکعت پڑھ لیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے یہی تو انسان کہتا ہے نا کہ اس امام کے پیچھے میرا مقابہ شریف بسم اللہ اوپر دوار کی نماز چار رکعت عصر کی نماز چار رکعت اس امام کے پیچھے اگر آپ مختدی ہیں تو آپ کا امام ہونا ضروری ہے عصر کی نماز چار ہی آپ پڑھیں گے قبلہ رخ ہو کر کے نماز ہی پڑھیں گے آپ اگر قبلہ کے علاوہ کسی اور پر رخ کر لیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ جو ساری چیزیں یہ تو نماز کا ارکان ہے شروط ہے اس کے بغیر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب کچھ کہ آپ دوار کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ کے دل کے اندر ہوئی آپ کے لیے کافی ہے اس کو زبان سے ادا کرنا بدعات ہے یہ اپنی نمازوں کی شروعات بدعات سے مت کیجیے نبی کی سنت سے کیجیے اللہ اکبر سے نماز شروع کیجیے اللہ اکبر سے پہلے آپ کچھ نہیں کہا کرتے اللہ اکبر کے بعد دعا سنا پڑھتے تھے اللہ اکبر سے پہلے آپ کچھ نہیں کہتے تھے اپنی زبان سے ہنستے ابو حرض اللہ عنہ کی حدیث ہے سی بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کتنی ساری حدیث ہے صلی اللہ کے وسلم اللہ اکبر سے نماز کی شروعات کیا کرتے تھے اللہ کے سورج سکت تحر نماز کی چابی پاکی ہے وہ تحریم محد تقبیر اور نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے وہ تحریر تسلیم اور حلال کر دینے والی چیز اللہ السلام علیکم ہے حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جائیں گی جو پہلے حلال تھی کھانا پینا حرام ہو جائے گا چلنا پھرنا حرام ہو جائے گا بات چیت کرنا حرام ہو جائے گا اسے اس کو تقبیرہ تحریمہ کہا جاتا ہے تو میرے بھائی زبان سے نہیں ادا کرنا دین کے اندر بدعت ہے اور یہ جو آپ عمرہ کرنے جاتے ہو نا جس کی بنیاد پر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہو پیدا ہو گئی کہ نبی نے لبیک اللہ عما امرتن کہا یہ نیت نہیں ہے الباک اللہ عما امرتن کہنا نیت انسان کے اپنے گھر سے نکلتا تبھی رہتی عمرہ کرنے کی یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے جب آپ نقاد پر پہنچ کر کے لبیک اللہ عماء امرتن کہتے ہیں تب انسان عمرے کی بات میں داخل ہوتا ہے جیسے نماز میں اللہ اکبر سے انسان داخل ہوتا ہے جب آپ اللہ اوپر کہیں گے تب نماز میں داخل ہوں گے آپ کی نیت ہے نماز پڑھنے کی مسجد میں آئے کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں جب تک اللہ اوپر نہیں کہیں گے نماز میں داخل نہیں ہوں گے آپ کی نیت ہے نماز پڑھنے کی ایسے عمرہ کرنے کی آپ کی نیت ہے لیکن کب داخل ہوں گے جب لب اللہ عمر کہیں گے تب عمرے میں داخل ہوں گے لہٰذا لب اللہ متعلق نیت نہیں ہے یہ ذکر ہے دعا ہے عمرے کے بعد میں داخل ہونے کی جیسے اللہ اوپر نماز میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہ اوپر کہیں گے تبھی نماز میں داخل ہوں گے ورنہ داخل نہیں ہو سکتے اللہ اوپر کے کوئی اور لفظ کہہ کر کے نہیں اللہ اوپر سے نماز میں داخل ہو رہا ہے لب اللہ عماً کہیں گے عمرے میں داخل ہو جائیں گے یہ لبیک اللہ عمل نیت نہیں ہے یہی شکلت فہمی پیدا ہو گئی لوگوں کی اور انہوں نے نمازوں کی نیتیں بنا لی روزے کی نیت بنا لی نیت نہیں ہے ہمارے نبی نے کبھی کسی نماز کی کسی بھی عبادت کی زبان سے نیت ادا نہیں کی ہے نبی کے طریقے کے خلاف ہے یہ اس کا چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے تو نیت ہے ضروری لیکن دل میں آپ کو ہونا چاہیے کہ میں کی نماز اثر کی نماز فلاں نماز ہے یہ آپ کے دل کے اندر جو آتا ہے ارادہ اسی کو کہا جاتا ہے یہی انسان کے لیے کافی ہے اور اس کو زبان سے ادا کرنا نماز سے پہلے یہ عمل دین کے اندر باطل اور بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعت اور خرابات سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العامین ہر عبادت کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہم سب کو انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفی رکھیں آمین بارک اللہ علیہ دین میہ کل بلاد ال ذکیل حکیم ان تعالیٰ جواد القری ملک عمر الرحیم